بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہمیں آپ حضرات کے سامنے سورت النجم کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں جو آج اصل میں خطبے کا موضوع ہے کہ انسان اس دنیا میں جس قسم کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اپنی کوشش کا نتیجہ اور پھل دیکھ لے گا اللہ تعالی ہم سب کو اچھی کوشش کرنے والا بنائے وہ انسا یہ انسان اپنی کوشش کا انجام آنکھوں سے دیکھ لے گا سمیامل مسکال ذرت ان خیر ومیامل مسکال ذرت ان شرح جس نے ذرہ برابر نیکی کی کوشش کی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کے لیے کوشش کی وہ بھی اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لے گا دوستو یا انسان اس دنیا میں جو آیا ہوا ہے ہر انسان کسی نہ کسی کوشش میں ضرور رہتا ہے کوئی انسان گھر کے ہمیں بظاہر بیکار نظر آئے لیکن وہ بھی کسی غلط کوشش کے اندر ضرور مبتلا رہتا ہے اپنی کوششوں کو اچھی بنانے کی انسان کو فکر ہونی چاہیے رب العالمین نے فرمایا ولئی والنهار ن ہاری وما خلق راول انسا تین چیز کی قسمیں کھائی ولدا رگشا ون ہاری داتا تجلا وما خلق خلک زکا انسا تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان لشتہ میرے بندو تم میں سے ہر انسان کوشش کرتا ہے لیکن ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے دو قسم کی کوششیں ہوتی ہیں ایک تو ہے کہ انسان جنت کے لیے اپنی آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تقرب کی کوشش اور دوسرا ہے کہ شیطان کو رادی رکھنے شیطان کی پیروی میں کوشش کرتا رہتا ہے اسی رب العالمی نے فرمایا مامر آپا واقع کا فسنوں کا سر وہ لس رہا کچھ لوگوں کی صبح ہوتی ہے تو نیک عمل میں دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے کتنے انسان ہم میں ایسے ہوں گے کہ آج جمعے کا دن ہے ہفتے بھر جمعے کا انتظار کرتے ہیں کیوں ایک بڑا گروہ ہے کہ جمعے کے دن فلا جگہ میچ کھیلنا ہے گھنٹے انسان گنتا ہے اور کہیں ہمیں گھومنے کے لیے جانا ہے کہیں ہمیں کچھ کرنا ہے کہیں فٹ بال کھیلنا ہے کہیں کرکٹ کھیلنا ہے ایک کوشش ایک ہفتے بھر انتظار کر رہا تھا اور اس کے برخلاف تو امام آفا و سدا کا بلحوسنا اور کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ایک جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو اگلے جمعے کا انتظار کرتے ہیں کیوں انتظار کرتے ہیں مقدس دن ہے جمعے کی نماز پڑھیں گے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جمعے کے دن اول وقت آئیں گے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب مجھے مل جائے گا جمعے کی دن ایک ایسی مقدس ساتھ ہے کہ اس گھڑی میں بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوا رہا مانگتا رہا اور وہ گھڑی مل گئی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ مانگ رہا تھا اس کو دے دیا اللہ نے تو دوستو ان یقوم سکتا تم میں سے ہر انسان کے کوشش جدا گانا ہوتی ہے ابو اوف ابن مالک الشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے کتاب کتاب اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں آپ نے ابو اوف ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ نمایا لوگوں اتہور و شطر والحمد للہ تمرا المیدان وسبحان الله والحمد لله تملا آن ما بين السماوات والارض او تملا ما بين السماوات والارض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك فكل الناس يغدو فبائع النفس فموتقها او موبقها او كما قال عليه الصلاة والسلام آپ نے ساتھ نمایا اے لوگ طویل حدیث اتہور شطر المان وضو آدھا ایمان یعنی آدھی نماز ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا یہ ایمان کی برکت اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کا مقام و مرتبہ الحمد للہ تملا المیدان اگر ایک کلمہ گو ایک مسلمان انسان سکھ کے دل کے ساتھ الحمد کہتا ہے تو الحمدللہ پر اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کا ترادو اسی سے بھر جائے گا پھر آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں و سبحان اللہ للہ تمل بین لمل سماوا اے لوگوں اگر بندہ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ ملا لیا اور سبحان اللہ وہ للہ دونوں کلمے پڑھا اللہ اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ تم سماو آسمان اور زمین کا پورا خلا بھر جایا کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے آگے ساتھ رمایا اے لوگوں نماز کی پابندی کرو اتہور شکر المان وضو کوئی معمولی عمل نہیں ہے اللہ کے رسول نے شاخ نمایا اتہور شلیمان اتہور شکر المان جس نے وضو کر لیا سوچو کہ آدھا نماز اس آدھی نماز اس نے ادا کر لی نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اور نماز پڑھنے کا آدھا ثواب اللہ رب العالمین نے اس کو وضو کی برکت سے دے دیا کرتا ہے سورا تو نور نماز ایک نور ہے انسان جب نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نوروں سے بھر دیتا ہے جو حق اور باطل کی طرف رہنمائی کرتا ہے آپ نے ساتھ نمایا وہ سدا کا تو برہان صدقہ کا خیرات یہ بہت بڑی دلیل ہے مسلمان ہونے کی مومن ہونے کی آگے فرمایا وہ صبروں سے ان صبر تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بنایا ہے صبر ایک بہت بڑی روشنی اور نور کا ذریعہ بن جاتا ہے ول قرآن حجت اللہ کا او علیہ اے مالی مالک الشعی یاد رکھنا یہ تیس پارے کا قرآن جو ہے یہ دو ہی شکل ہے اگر تو نے اس اس پر کو پڑھا اس پر ایمان رکھا اس پر عمل کیا تو یہ قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں شفاعت کرے گا او علیک اگر قرآن میں تو نے ہی کیا تو قیامت کے دن قرآن تیری شکایت کرے گا آپ نے آگے ساتھ رمایا اے لوگ ہو فکل اللہ سے ہر انسان صبح کرتا ہے اچھا بھی صبح کرتا ہے نیک انسان بھی صبح کرتا ہے صبح کرتا ہے برا اور پھاسی کو فاضر کافی بے دین بھی صبح کرتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس کی صبح نہ ہوتی ہو فکل سے رکھ ہر انسان کی صبح ہوتی ہے لیکن جب صبح ہوئی تو رات بھر جہنم سے آزاد تھا جہنم سے بچا ہوا تھا اور جنت سے بھی محروم تھا لیکن فکل اللہ سے جب صبح ہوتی ہے تو کتنے اللہ کے مندے ایسے ہیں صبح ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کیا دین پر عمل کیا زہر کی نماز پڑھی آپ نے ساتھ میں کچھ ایسے نیک مندے ہوتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو شام ہونے کے پہلے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے جنت کا مستحق بنا لیتے اور کچھ ایسے ہیں ہمو بے کوہا اور کچھ ایسے ہیں جب رات گزاری تو جہنم سے محفوظ تھا جہنم سے آزاد تھا لیکن صبح ہونے کے بعد اس نے غلط کوشش کیا برائیوں کی حرام کاریوں کی شیطان کی پیروی کرتا رہا یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے صبح کیا تو جہنم سے آزاد لیکن شام ہوتے ہوتے اتنے گناہ اس نے کر ڈالا کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ کا مستحق بنا لیا اسی لیے دوستو ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی کوشش جو ہے اچھے کاموں میں رکھے خصوصاً میرے بھائیوں چند چیزیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک انسان کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عبادت کی اللہ کے ساتھ کی فرما برداری کی اور اس کی ابتدا دوستو جب آپ کے کان میں آواز پڑی فجر کے وقت اشرو تو خیر النوم اے سونے والوں اے دنیا کے لوگوں اب تمہارے لیے بہتری اور تمہاری کامیابی نماز پڑھنے میں ہے سونے میں نہیں ہے انسان اگر سنا تو خیر میرا نام سنتے سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور فجر کی نماز پڑھی اللہ کی کشم نبی علیہ شام ساتھ رواتے ہیں اے مو لوگو جس میرے امتی کو فجر کی تاریخی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اور ایسا کی تاریخی میں مسجد سے آتے ہوئے دیکھو لہو بل ایمان محلے کے مسلمانوں سب لوگ اس بات پر گواہی دو کہ اللہ نے اس کو مومن بنا دیا ہے کتنی افسوس کی بات ہے ہم سوئے رہ جائیں ادھر کہا جا سوا تو خیر میرا نوم اور ہم کیا کہتے ہیں ان خیر میں نے سڑا ہمارے لیے یہ ہو گیا ہے نہیں نیند بہتر ہے نماز سے الٹا معاملہ ہو گیا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صبح ہوتے ہی اچھی کوشش کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین نے ساتھ رمایا نودی علی خیر لکم ان کنتم تعلمون اے ایمان والو جمعے کے دن جب اذان دی گئی دنیا کے سارے کاروبار کاروبار چھوڑ خطبہ سننے کے لیے پہنچ جاؤ خطبہ سنو نماز پڑھو فیدا قدرت سدا تو فن دش روفل فضر اللہ کر ایمان مانو جو ادان سنو جمعے کی ادان سنو کھیل کود لہ و سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب ترک کرو مسجد میں آ جاؤ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے لالکم خیر الکم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے اور جو کھیل رہے ہو لہو لین میں ہو کاروبار میں ہو دو سہباب کے ساتھ بیٹھے رہ گئے ہو لاپرواہی کرے ہو وہ تمہارے حق میں خیر نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ شر ہے آگے اللہ رب نے ساتھ کثیر اللہ الحکم تک جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ اپنے کاروبار اپنی دنیاوی مشکل مشغولیات میں جاؤ ہو جاؤ مشغول ہو جاؤ لیکن وز اللہ کا سین اللہ فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو پتا یہ چل گیا کتنے افسوس کی بات ہے ایک انسان چل رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ پڑھ رہا ہے ایک انسان لیٹا ہے سبحان اللہ الحمد للہ پڑھ رہا ہے ایک انسان چل رہا ہے تناوت قرآن کر رہا ہے اور ایک بیوقوف انسانوں ہے جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے سلام پھیرا موبائل کھول کر کے کار میں بیٹھا ہے تب دسترخوان پہ بیٹھا ہے تب اپنے سوفے پہ بیٹھا ہو تب دوستوں میں بیٹھا ہو تب اپنا موبائل کھول کر کے گیم کھیل رہا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اگر کثرت سے ذکر کرتے رہو گے اللہ رب العالمین کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر تم کھیل میں گیم میں لہو ریم میں کھیل کود کے اندر مشغول رہ گئے تو اس کا انجام سن لو قرآن پاک وہ یا شام ذکر رحمان نقید رہو شیفان فہو رہو کریم اور جو میرے یاد سے رب کی یاد سے غفلت کرے گا لاپرواہی کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے جس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا گیا اور وہ بھی مسلط کرنے والا اللہ فہو رہو رہی ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے جس کے اوپر اللہ تعالی ناراض ہو کر کے غفلت کی بنا پر ذکر سے عبادت سے اللہ کے تعت و فرما برداری سے دور رہنے کی بنا پر اعراض کرنے کی بنا پر جس کے اوپر بطور عذاب کے بطور سدا کے اللہ رب العالمی شیطان کو مسلط کر دے کائنات میں کوئی اس کو شیطان سے بچا نہیں سکتا کا انجام آپ کے سامنے ہے ذکر الہی کریں اللہ رب العال فذکرونی اذکرکم میرے بندو مجھے یاد کرتے رہو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھیں گے اللہ کے رسول نے ساتھ من سر روکا او کما کارا رہے تم میں سے جو چاہتا ہے تکلیف میں مصیبت میں پریشانی میں ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لے تو اللہ رسول نے فرمایا اس کا صرف ایک راستہ ہے کیا اللہ پھر رخا خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرتا رہے حد ایک ہے آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ کی کوشش سے اللہ نے آپ کو یاد رکھ لیا اور ایک وہ کوشش ہے آپ نے ایسی غلط کوشش کی کہ اللہ نے آپ کے اوپر اپنی عبادت سے نکال کر کے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہٰذا وہ اللہ کل الحمد للہ وقفا وسلام صفا نمبر دو میرے بھائیوں ذکر الہی عبادت نیکی ان تمام چیزوں کے لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے وہ اللہ حدیث حدیث آئی نبی علیہ ہیں عائشہ عائشہ اگر ماں انساطن تامر آدم لم اب اللہ حافظ کہ کے دن ایک انسان کو جنت مل بھی جائے جنت مل بھی جائے تب بھی افسوس کرے گا چند لمحات اس کے بیکار کیوں بیٹھے ہوئے گد گئے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا اس نے انسان کیا افسوس کرے نا کاش ایک گھنٹہ میں وہاں بیٹھا اور بیٹھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا تو یہ جنت کے بجائے وہ اوپر والی جو منزل ہے جنت کی وہ منزل ہمیں مل گئی ہوتی ایسا جنت مل جانے کے بعد بھی آدمی افسوس کرے گا تو صرف اس وقت پر کہ اس کا ٹائم بیکار چلا گیا اس نے رب کا ذکر نہ کیا ہو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اپنے ٹائم اور اوقات کو ذکر و عبادت میں مشغول کرنے والا بنائے نمبر دو کوشش کس کی ہونی چاہیے نبی اسلام نے ساتھ نمایا اللہ اکبر خدمت خلق میں خدمت خلق میں اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے تھوڑی سی دوڑ دھوپ کی کوشش کیا تو یقیناً آپ کی یہ کوشش کسی ایک مسلمان بھائی کسی ایک پریشان انسان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ نے جو کوشش کیا یہ کوشش اللہ تعالی کو اتنی زیادہ محبوب ہے مت پوچھو نمبر ایک صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول نے ساتھ رمایا من فر رجا مسلم قربتن من کو دنیا نفس اللہ انوکل بتم من کو ربی امل جس مسلمان میرے امتی نے کسی کی تکلیف پریشانی کو دور کرنے کے لیے دنیا کی ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی پریشانی دور کرنے کی کوشش کیا اور دور ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ اس کی سب سے بڑی میرا امتی کسی مسلمان کی بگڑی بنانے اس کے تکلیف کو دور کرنی اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک گھنٹہ اپنا ٹائم لگایا اللہ نے فرمایا میرے اس مسجد میں ایک مہینے کے احتساب کرنے سے زیادہ ثواب اللہ میرے اس امتی کو دے دیتے نمبر تین آپ نے ساتھ فرمایا جو میرا امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کے دور کرنے میں مشغول ہوتا ہے اپنے آپ کو بزی کر لیا اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان بھائی کی پریشانی دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے کی گارنٹی دے لیا کرتا ہے نمبر تین میرے بھائیوں رزق حلال میں کوشش ہونی چاہیے رزق حلال آج ہمارے نوٹوں میں لکھا جاتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے پاکٹ میں عین عبادت اور رشوت ہم لے رہے ہیں سود ہم لے رہے ہیں کاروبار ہم غلط کر رہے ہیں دوستوں اپنے رزق کو حلال کرو رزق حلال حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں فرائد ہے اور اس کے حلال کی کوشش کرنا ہر مسلمان کلمہ گو پر اللہ تعالی نے واجب و فرض کرا دیا ہے اور کتنا بڑا فائدہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا شاد رما ہونا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے ہیں ہموار راستے اچھے راستے سمندر کا راستہ کشتی کے درگے سزا کا راستہ پلین کے درگے ہم نے ہر قسم کی سواریاں زمین پر تمہارے لیے مہیا کی کیا تاکہ چل پھر کر کے رشک حلال کماؤ اور رشق حلال کھاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ حضرت امام تبرانی امام ابو جانا امام بحقی رحم اللہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ہیں بڑا سا ہلکا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے جہاد کے لیے بھیجا ہے ایک بڑا ہٹا کٹھا صحت مند نوجوان نبی السلام کو شام ظہر کی نماز پڑھا کر کے ابھی مسجد میں صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اتنے میں دیکھا ایک نوجوان بڑا ہٹا کٹا صحت مند چلا جا رہا ہے لوگوں نے کہا ان کا نا کھانا سبھی ملا اگر یہ جہاد میں گیا ہوتا تو لشکر کا فروخت لڑنے کے لیے گیا ہے اگر وہاں گیا ہوتا تو بڑا کام آتا بڑا اسلام کو فائدہ پہنچاتا آپ نے ان کو ڈانٹا ہمیں خبردار ایسے نہ کرو تمہیں نہیں معلوم کہ کس لیے نکلا ہے ان کا نا یشا ان کا نا یشا ان کا نا خراجا یسا اللہ اب وہی شیخنی کبھی رہی فوسی سبھی لیا اگر یہ اس لیے اس وقت تھوک میں نکلا ہے کہ گھر میں بوڑھی ماں ہے بوڑھے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کو محنت مزدوری کر کے اس کے حلال کھلائے اور اس کے حلال کمائے تو اللہ کی قسم یہ بھی اتنا ہی بڑا مجاہد ہے جن کو لڑنے کے لیے ہم نے بھیجا ان کے جہاد کا جو سواب ہے اتنا ہی سواب اللہ اس کو دے اس کے حلال کے سے پھر آگے فرمایا انسان خانا اللہ یساس یسن سگار فی سبیل اللہ اگر اس لیے اس وقت باہر نکلا ہوا ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پڑھائی کا لکھائی کا کھلانے پلانے کا رسک کا کپڑے کا انتظام کرے حلال کمائی کر کے محنت کر کے رکھے حلال کمائے اور اپنی اولاد کی پرورش کرے بہو افری اللہ یہ ابھی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ابھی جہاد ہی سبیل اللہ کر رہا ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا انکانا خراجہ یسانا نرسیلہ اگر یہ اس لیے نکلا ہے اس وقت باہر کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرے اپنا پہنے اپنا کھائے کھلائے اور اپنے آپ کو بھیک مارنے سوال کرنے سے بچائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب مقرر کر رکھا میرے بھائیوں رزق حرام کی کوشش ہو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر چار اور آخری چیز دوستو وجو تحمود غریب مسکین محتاج ان تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے ان کے مشکلات ان کی پریشانیوں کو دور کرنے ان کے مسائل اور مشاکل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اللہ نے ساتھ ہمارا ہی مسکین ان نمان کم اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اگر انسان ہاں، اپنے رزق حلال کے ذریعے اپنی قوت اپنی طاقت اپنی صلاحیت اپنے رائے اپنے مشورے اپنے علم کے ذریعے ان مساکین و محتاج کی پریشانی کو دور کرنی ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے اعمال ہے یہی ساری چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ نے ساتھ رمایا وہ جتنا نیک امال کو نیک کوششیں کی ہے قیامت کے دن اپنی ساری کوششوں کا بدلا تو پا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے متقی بنائے پرہیزگار بنائے عالمین ہمیں جو بیمار ہوں ان کو شفا کلی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بھولے بھٹکے اللہ تعالیٰ ہدایت کو لگا دے عالمین جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کر دے اللہ سب کو اپنی مرضی کی کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما شیطان کے راہ کی کوششیں جو ہیں اللہ ایسی غلط کوششوں سے ہم تمام مسلمان مردوں عورتوں بڑوں چھوٹوں بدبوہے بچے سب کو اللہ تعالیٰ تو بچا رہے الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے و انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما الہ العالمین ان کو اپنے محبوب اعمال کے توفیق رسی فرما اور جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ ان کو ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ ان کو بچا مالک العالمین ان تمام حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور وطن کا حق کی خیر ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غلط آپ کی ناراضگی امت اور امت اور قوم کی اے اے اے اے اے کا نقصان اور ملک اور وطن کا خسارہ ہو ایسے تمام ہاتھ چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے الہ العالمین جو اتحال خوشی باطل کا مقابلہ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرما انہیں فتح نصیب فرما الحان عالمین ان کے خلاف جتنی سازشیں دنیا کے دشمنان کرتے ہیں اللہ ہر سازش کو ان کے پھندے میں ڈال دے اور ان مجاہدین اور اہل حق کو ہر باطل کے سازش سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے اللہ الحان عالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عصمت عفت کے حفاظت فرما اللہ مکفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والحسان وعیتاء ذی القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبدھی یعیدکم لعلکم تذکرون وذکروا اللہ یذکرکم ودعوه یسجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر وَاللَّهُ أَكْبَرُ